باپ سوم جہیز کی رسم شادی بیاہ کی ایک اہم رسم جہیز کو بھی بنا دیا گیا ہے لڑکی کا باپ اس بات کو کثر شان سمجھتا ہے کہ لڑکی کو جہیز کے ساز و سامان کے بغیر رخصت کیا جائے ہر شخص اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب میں اپنی عمارت کی شان ظاہر کرنے کے لیے جہیز کے نام سے زیادہ سے زیادہ سامان اپنی بیٹی کو دینے کی کوشش کرتا ہے جو بالعموم اس کی معاشی قوت سے بڑا ہوا ہی ہوتا ہے جہیز کی تعریف جہیز کا لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے عربی میں جہز یجہز تجہیزن کے معنی سامان مہیا کرنا ہے یہی عربی لفظ اردو میں آ کر جہیز بن گیا اور ایک مخصوص موقع پر مہیا کیے ہوئے ساز و سامان کے لیے استعمال ہوتے ہوتے ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر گیا اب اردو میں جہیز اس سامان کے لیے استعمال ہونے لگا جو شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو اپنے مائکے والوں کی جانب سے دیا جاتا ہے اور بالخصوص جہیز کی اقسام زمانے حاضر میں مسلمانوں میں جہیز کی دو اقسام رائج ہیں اول پہلی قسم جہیز کی وہ ہے جس کے مطابق لڑکی کا باپ شادی کے بعد بیٹی کو رخصت کرتے وقت اسے کچھ ساز و سامان اپنی ثوابدید کے مطابق دے دیا کرتا ہے دوم ہمارے معاشرے میں جہیز کی ایک دوسری قسم بھی رائج ہے جس کے مطابق شادی سے قبل ہی لڑکے والے لڑکی کے باپ سے ایک متعین رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی کا باپ شادی کی شرط کے طور پر اس رقم کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے بالعموم یہ رقم برات کی روانگی سے قبل وصول کر لی جاتی ہے اس سودے بازی میں زر نقد کے ساتھ ساتھ مختلف اشیاء کپڑے اور بارات کی ضیافت بھی شامل ہوتی ہے اس رسم کو بھی جہیز کہا جاتا ہے اسے جوڑے گھوڑے کی رسم بھی کہتے ہیں الف جہیز کی پہلی قسم جہاں تک جہیز کی پہلی قسم کا تعلق ہے ایک قدیم رسم ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے البتہ تاریخ و سیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں بھی اس رسم کا کوئی وجود نہیں تھا خود رسول اکرم نے جتنی شادیاں کی ان سے کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی شادی میں کوئی چیز جہیز کے نام سے دی گئی ہو یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عائشہ کی شادی کے موقع پر آپ کو جہیز میں کوئی چیز نہیں دی خود رسول اکرم نے اپنی چار صاحبزادیوں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثم اور حضرت فاطمہ کی شادیاں کی حضرت زینب کی شادی قبل نبوت ابو العاص بن نبی لقید سے ہوئی تھی اس طرح حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثم دونوں بہنوں کی شادیاں ابو لہب کے بیٹے قطبہ اور اتیبہ سے ہوئی تھیں یہ شادیاں بھی اعلان نبوت سے قبل ہو گئی تھیں بعد میں پہلے حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کی شادی حضرت عثمان غنی سے کی گئی تھی مگر کے مطالعے سے معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اکرم نے ان شادیوں میں اپنی صاحبزادیوں کو جہیز کے نام سے کوئی چیز دی ہو اور شاید اسی وجہ سے جہیز کی حمایت کرنے والے لوگ ان میں سے کسی شادی کی مثال پیش نہیں کرتے البتہ قطب تاریخ و سیر سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے حضرت جب حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی تو انہیں رخصتی کے وقت کچھ سامان بھی دیا تھا جسے جہیز کہا جاتا ہے یہ سامان کیا تھا اس کی تفصیل علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی جلد اول میں تحریر کی ہے وہ لکھتے ہیں شہنشاہ کونین نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی چار پائی چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں اور دو مٹی کے گھڑے سیرت النبی جلد اول صفحہ تین سو ست ست اس سلسلے میں علامہ سید سلمان ندوی سیرت النبی جلد دوم میں رقم تراز ہیں جہیز میں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا اسابہ میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی تھی اور عجیب اتفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہیں سیرت النبی جلد دوم صفحہ چار سو اٹھائیس ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہیز کی یہ رسم نہ تو قبل اسلام عربوں میں رائج تھی اور نہ اسلام آنے کے بعد رسول اکرم نے اس کو جاری کیا نہ خود رسول اکرم کو کوئی چیز کسی شادی میں جہیز کے طور پر دی گئی اور نہ آپ نے خود ابو لہب کے لڑکوں کی شادی میں جہیز دیا قبل اسلام اور نہ اسلام کے بعد کسی شادی میں اپنی کسی صاحبزادی کو آپ نے جہیز دیا ہے البتہ حضرت فاطمت زہرہ اس سے مستثنا ہے اس استثناء کا سبب یہ تھا کہ حضرت علی چار پانچ سال کی عمر ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اس لیے نہ ان کے پاس اپنا کوئی علیحدہ گھر تھا اور نہ کوئی اثاثہ ان کے پاس نہ اپنا الگ کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش اس سلسلے میں اسماعیل پانی پتی رقم تراز ہیں حضرت کے قریباً ڈیڑھ سال بعد حضرت سلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت سے کر دیا حضرت علی سے کر دیا حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا نہ رہنے کو مکان نہ کھانے کو روٹی زیرہ بیچ کر شادی اور ولیمے کا سامان کیا یہ زیرہ سوا سو روپے میں فروخت ہوئی ایک انصاری حارث نعمان نے اپنے مکانوں میں سے ایک مکان دے دیا اس میں آپ نے دلہن کو اتارا اس طرح اپنی ازدواجی زندگی شروع کی مولانا سید ابو مودودی رحم اللہ اس سلسلے میں رقم تراز ہیں اس طرح حضرت علی کا بچپن ہی میں رسول اللہ کی پرورش میں آ گئے تھے اور حضور نے حضرت خدیجہ حضور نے اور حضرت خدیجہ نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اغلب یہ ہے کہ حضرت علی کی عمر اس وقت چار پانچ برس سے زیادہ نہ تھی سیرت سرور عالم جلد صفحہ ایک سو بیس سید ابو مودودی اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی رقم تراز ہیں حضرت علی اب تک شادی کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے شادی کے بعد ضرورت کہ الگ گھر لیں حضرت حارث بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا حضرت فاطمہ اس میں اٹھ گئی سیرت النبی صفا تین سو ستسٹ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے وقت تک حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا مکان بھی وہی تھا جو رسول اکرم کا تھا اس لیے شادی کے بعد جب یہ دونوں حضرت حارث بن نعمان کی دیئے ہوئے مکان میں منتقل ہونے لگے تو رسول اکرم نے ان کو اپنے گھر میں سے چند ضروریات کی چیزیں بھی ساتھ کر دی تھی جن کا تذکرہ گزر چکا ہے ان چیزوں کے دینے سے نہ تو جہز کی کسی رسم پر عمل, عمل مقصود تھا اور نہ کسی نئی رسم کو رواج دینا مطلوب تھا ایسی صورت میں اور حالات کی اس منظر میں دیے گئے اس سامان کو موجودہ جہز کی رسم کی بنیاد بنانا بڑی زیادتی کی بات ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکے میں دولت و ثروت دیکھنے کے بجائے تقوا خدا ترسی کو اہمیت دینی چاہیے اور اگر ہونے والے دامات کو علیحدہ گھر بنانا ہو تو اس کی کچھ مدد بھی کی جا سکتی ہے البتہ لڑکی کو رخصت کرتے وقت دیا ہوا سامان تحفے کی تعریف میں ضرور آ جاتا ہے اور اس لیے اسے برداشت کیا جا سکتا ہے مولانا سید احمد عروج قادری صاحب تحریر فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کو حضور نے جو سامان دیا تھا وہ اگرچہ ان کی ضرورت کی بنا پر تھا مگر وہ جہیز کی کوئی رسم نہ تھی لیکن علماء امت نے اسے جہیزی کہا ہے اور شادی کے وقت لڑکی کو کچھ سامان دینے کے لیے دلیل بنایا ہے ماہ نامہ زندگی محرم الحرام چودہ سو تین ہجری اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں بطور شرط اور جبر کے طور پر نہ ہوں اور نہ حد اعتدال سے بڑی بھی ہوں تو ناجائز نہیں ہے مسئلہ کوئی بھی کو اعتدال و توازن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے ماہ نما زندگی محرم الحرام چودہ سو تین ہجری مگر امت مسلمہ کی اس بد نصیب کو کیا کیجیے کہ وہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح جہز کے معاملات میں بھی اعتدال و توازن سے محروم ہو گئی ہے یہ رسم بھی افشان و شوکت امارت و دولت مندی اور دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں میں عزت کے مظاہرے کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ حد اعتدال سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے ہیں اور پھر برسہ برس تک اس کی سزا بھگتتے رہتے ہیں بے جہیز کی دوسری قسم جہاں تک جہیز کی دوسری قسم کا تعلق ہے یہ ایک ایسی رسم ہے جس کا سرے سے کوئی وجود تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتا عالم اسلام میں بھی دنیا کے کسی خطے میں ایسی کوئی رسم موجود نہیں ہے البتہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ رسم آج بھی پائی جاتی ہے جنوبی ہند کے اکثر علاقوں کرناٹک کیرلا تمل ناڈو آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں یہ رسم رائج ہے اسی طرح شمالی ہند کے بعض ریاستوں بہار اور بنگال میں بھی یہ رسم مسلم معاشرے میں مربج ہے یہ ہندو رسم ہے اس رسم کا نہ تو کوئی تعلق اسلام کی معاشرتی تعلیمات سے ہے اور نہ مسلم معاشرے کا یہ ایجاد کردہ ہے دنیا میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں آباد مسلمانوں میں رسم پائی جاتی ہے اور وہ بھی اس کے بعض مخصوص علاقوں میں ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات کا سراغ لگایا جائے کہ آخر یہ رسم مسلمانوں میں کہاں سے داخل ہوئی ہے ہندوستانی سماج کا مطالعہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ رسم ہندوستان میں قدیم دور سے موجود ہے ہندو معاشرے میں اس رسم کی لپیٹ میں اس کا وہ طبقہ سب سے زیادہ آیا ہوا ہے جسے ویشیہ کہتے ہیں اب ہندوؤں کے دوسرے طبقات بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں یہیں سے رسم ملک کے ان علاقوں کی مسلم آبادی میں نفوذ اختیار کر گئی جہاں مسلمان حکمران کے بجائے محض تاجری تاجر بن کر داخل ہوئے تھے نیز جو لوگ کفر سے اسلام میں داخل ہوتے رہے وہ بھی اس رسم بد کو اپنے ساتھ لاتے چلے گئے اور اس طرح آہستہ آہستہ اس نے مسلم معاشرے کے ایک بڑے حصے کو اپنی گرفت میں لے لیا